السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار ساتھیوں کہانی گھر میں خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں آج جو ہم آپ کے لیے کہانی لائے ہیں وہ ہے سترویں سپارے میں سورت الانبیاء میں اور یہ کہانی ہے ایک باپ اور ایک بیٹے کی وہ باپ اور بیٹا دونوں ہی اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے تھے اور دونوں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی بھی تھے جانتے ہیں کون سے ایسے باپ بیٹا تھے ایک کی کہانی تم سن چکے ہیں یعقوب اور یوسف علیہ السلام ایک اور بھی تھے یعنی کہ حضرت داود اور سلیمان علیہ السلام صورت الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہمارے دو نبی تھے سلیمان اور داود اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بہت ہی علم سے نوازا تھا اور انہیں یہ صلاحیت دی تھی انہیں یہ طاقت دی تھی کہ وہ لوگوں کے درمیان ایسے لوگوں کے درمیان جن کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا ہو اچھے فیصلے کروا سکیں یعنی کہ جھگڑے ختم کروا سکیں اب ایک دن کیا ہوا کہ حضرت سلیمان اور داؤد بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس دو آدمی آئے ایک آدمی تھا جس کی بکریاں تھیں اور دوسرا آدمی تھا جس کا کھیت تھا ہوا یہ کہ جس آدمی کا کھیت تھا اس کے کھیت میں رات کے وقت بکریاں آ گئیں اور سارا کھیت چر گئیں جانتے ہیں نا بکری جہاں جاتی ہے سارا چر جاتی ہے کچھ نہیں چھوڑتی اور جب مالک صبح اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کی خوبصورت جو کھیت تھے اور فصلیں تھیں وہ ساری خراب ہو گئی ہیں بہت اداس ہوا اس نے پتہ چلایا کہ یہ آخر کیسے خراب ہوا ہے اور پتہ چل ہی گیا کہ رات کو کس کی بکریاں کھلی رہ گئی تھیں اب جب دونوں میں جھگڑا بڑھا تو وہ دونوں پہنچے حضرت سلیمان اور داود علیہ السلام کے پاس جس کے کھیت تھے وہ یہ کہتا تھا کہ اس نے اپنی بکریاں سنبھال کے کیوں نہیں رکھی رات کے وقت تو کوئی پہرا نہیں دے رہا ہوتا سب سو رہے تھے بکریاں کھیت چر گئیں جس کی بکریاں تھیں وہ کہہ رہا تھا بھائی جانور ہی تو ہیں میں تو باندھ کے سویا تھا خدا جانے کیسے نکل گئیں اور کھیت میں گھس کے کھیت چر گئیں میرا اس میں کیا قصور کوئی انسان تھوڑی ہے کہ ہم انہیں سزا دے دیں اب جب حضرت داود اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے یہ جھگڑا پیش کیا گیا تو حضرت داود نے فیصلہ کیا کہ تمام بکریاں کھیتی کے مالک کو دے دی جائیں کیونکہ بکریوں کے مالک عام طور پر کوتاہی سے کام لیتے ہیں یعنی کہ انہوں نے کہا کہ جو قصور ہے وہ بکریوں کے مالک کا ہے اس نے صحیح طرح سے کیوں نہیں تالا لگایا تھا کیسے بکریاں نکل کے چلی گئیں اور جو کھیتوں کا مالک ہے چونکہ اس کا نقصان ہو گیا بکریاں اس کے کھیت کو کھا گئیں جو اس نے بیچ کے اپنے لیے پیسے لینے تھے تو وہ ان بکریوں کو لے لے اور انہیں بیچے یا ان کا دودھ بیچے یا انہیں ذبح کر کے بیچے اپنا نقصان پورا کرے اور یہ ایک طرح سے اس بکریوں کے مالک کی سزا تھی حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت زیادہ بڑے نہیں تھے اپنے ابا جان کے ساتھ ہی بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ اجازت دیں تو میں بھی کوئی فیصلہ کروں اس بارے میں ان کے ابا جان نے کہا جی بالکل حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ سنایا کہ بکریوں کے مالک اپنی بکریاں کھیتی کے مالک کے حوالے کر دیں یعنی کہ جو جس کے پاس کھیت ہیں بکریاں اس کو دے دی جائیں وہ ان بکریوں کے دودھ اور اون سے فائدہ اٹھائے دودھ بیچے اون بیچے اور پیسے کمائے اور بکریوں کے مالک اس کے باغ اور کھیت میں اس وقت تک کام کرے جب تک باغ اپنی پہلی حالت پر نہیں آتا اور جب باغ اور کھیت اسی حالت میں واپس آ جائیں گے جیسے وہ پہلے تھے تو پھر دونوں ایک دوسرے کا مال لوٹا دیں گے یعنی بکریوں بکریاں اپنے مالک کے پاس واپس چلی جائیں گی اور باغ اپنے مالک کے پاس واپس چلا جائے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ سلیمان کو ہم نے یہ سمجھا دیا تھا سلیمان نے بہت اچھا فیصلہ کیا حالانکہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اچھا فیصلہ کرتے تھے مگر بعض اوقات بچوں کو زیادہ اچھی بات سمجھ آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تعریف کی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اور کہا ہے کہ ہم نے دونوں کو ہی بہت زیادہ علم عطا کیا تھا بہت زیادہ سمجھداری دی تھی مگر اس فیصلے میں سلیمان نے اپنے ابا جان سے زیادہ اچھا فیصلہ کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی بات بتائی انہوں نے بتایا کہ داود اور سلیمان علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت سے نوازا تھا ایسی طاقت تھی کہ اللہ نے ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے کر دیے تھے حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تھے زبور ایک ایسی کتاب تھی جیسے ہمارا قرآن ہے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اور پرندے بھی پڑھا کرتے تھے کیونکہ ان کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ نہ ان سے پہلے کسی کی ایسی آواز ہوئی نہ ہی ان کے بعد کسی کی ایسی آواز ہوئی جب وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے تھے جب وہ پڑھتے تھے الحمد للہ اللہ تو پتھر پرندے جانور سارے ان کے ساتھ پڑھنا شروع ہو جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داود علیہ السلام کو ایک اور بھی پاور دی تھی خاص طاقت تھی اور وہ ایسی طاقت تھی کہ لوہا جب ان کے ہاتھ میں آتا تھا تو نرم ہو جاتا تھا جانتے ہیں لوہے کو نرم کرنے کے لیے کتنا زیادہ گرم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اتنی گرم آگ اتنی گرم آگ اتنی گرم آگ کہ اگر کوئی اس کے قریب سے بھی گزرے تو جھلس جائے مگر حضرت داؤد ان کے ہاتھوں میں لوہا ایسے آ جاتا تھا جیسے آپ پلیٹوں سے کھیلتے ہیں کیسے آپ پلیٹوں سے چیزیں بنا لیتے ہیں وہ لوہے سے ایسی چیزیں بنا لیتے تھے تلواریں خنجر ذرا ذرا کا مطلب ہوتا ہے وہ کپڑے جو ہوتے ہیں نا جو جنگ کے وقت پہنتے ہیں لوہے کے کپڑے یہ سارا کچھ وہ ایسے لوہے سے بناتے تھے جیسے ہم پلیٹوں سے کوئی چیزیں بناتے ہیں ایسے طاقتور تھے حضرت داؤد علیہ السلام اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا یعنی کہ ہوا حضرت سلیمان کی بات مانتی تھی جیسے حضرت سلیمان کہتے تھے ویسے چلتی تھی وہ کہتے تھے دائیں سے بائیں کی طرف چلو وہ ویسے چلنا شروع جاتی تھی وہ کہتے تھے تیز چلو آندھی آنا شروع ہو جاتی تھی وہ کہتے تھے ہلکا ہلکا چلو ہلکی ہلکی ٹھنڈی مزیدار ہوا چلتی تھی اور وہ اسی ہوا کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی لے چلے جاتے تھے ہوا انہیں اٹھاتی تھی اور وہ ایسے ہی ہوا سے ہی چلتے ہوئے بغیر کسی جہاز کے دوسری جگہ پہنچ جاتے تھے اور صبح سے شام تک وہ اتنا سفر طے کر لیتے تھے جتنا کوئی ایک مہینہ چلتا ہے یعنی کہ کوئی ایک مہینہ چلتا تھا اور حضرت سلیمان ایک صبح سے شام تک میں اتنا چل لیتے تھے کیسی مزے کی بات ہے نا اور پھر حضرت سلیمان کے پاس ایک اور بھی طاقت تھی صحیح کے سپر مین تھے وہ ان کے پاس ایسی طاقت تھی کہ ان کے لیے بہت سارے جن کام کرتے تھے اور ان میں سے کچھ جن ایسے تھے جو ایک سمندر کے اندر غوطہ لگا کے وہاں سے موتی نکالتے تھے کچھ ایسے تھے جو ان کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے بڑی بڑی دیگوں میں کھانا پکاتے تھے اونچی اونچی بلڈنگس بناتے تھے اتنے زیادہ جن تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کام کیا کرتے تھے اور اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ہی تھے جو سلیمان کی حفاظت کرنے والے تھے اور سب کا بادشاہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے انشاءاللہ اللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ